اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں